حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عبید اللہ بن ابی یزید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ کی رات میں نام سامان کے ساتھ آگے بھیج دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھپن